الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے کیا بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال زینت دیے گئے ہیں اور وہ انہیں اچھے اعمال سمجھتا ہے یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہے راہ راز دکھاتے ہیں بس آپ کو اے نبی ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دنیا کی زندگی عارضی اور بے پائیدار ہے گزشتہ آیتوں میں گزرا تھا کہ شیطانوں کے تابے داروں کی جگہ جہنم ہے اس لیے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کفار کے لیے سخت تر عذاب ہیں اس لیے کہ یہ شیطان کے تابع اور رحمان کے نافرمان ہیں مؤمنوں سے جو گناہ ہو بھی جائیں بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے اور جو نیکیاں ان کی ہیں ان پر انہیں بڑا بھاری اجر و ثواب ملے گا کافر اور بدکار لوگ اپنی بدامالیوں کو نیکیاں سمجھ بیٹھے ہیں تو آپ کا ایسے گمراہ لوگوں پر کیا بس ہے ہدایت و گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے بس آپ کو ان پر غمگین نہ ہونا چاہیے مقدرات الہی جاری ہو چکے ہیں مصلحت مالک الملوک کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہدایت و غلالت میں بھی اللہ کی حکمت ہے کوئی کام اس سچے حکیم اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا لوگوں کے تمام افعال اللہ پر واضح اور روشن ہیں چنانچہ مصدرک حاکم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا بس جس پر وہ نور پڑ گیا وہ دنیا میں آ کر سیدھی راہ چلا اور جسے اس دن وہ نور نہ ملا وہ دنیا میں آ کر بھی ہدایت سے بہراور نہ ہو سکا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم چل کر خشک ہو گیا